جناب خارجہ بن سلط تمیمی اپنے ڈیٹا سے روایت کرتے ہیں کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے روانہ ہوئے اور ایک عرب قبیلے کے ہاں پڑاؤ کیا ان نے کہا تحقیق ہمیں خبر ملی ہے کہ تم اس آدمی کے پاس سے کوئی خیر لے کر آئے ہو تو کیا تمہارے پاس کوئی دوا یا دم ہے کہ ہمارے ہاں ایک مجنون ہے جو زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے ہم نے کہا ہاں چنانچہ وہ اس مجنون کو جو زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا لے آئے میں اس پر تین روز تک صبح و شام سورہ فاتحہ پڑھتا رہا جب میں سورت مکمل کرتا تو اپنا لعاب جمع کرتا اور اس پر پھونک دیتا تھا اس نے کہا پھر گویا کہ وہ اپنے بندھن سے کھل گیا اور انہوں نے مجھے اس کا دیا میں نے کہا نہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کر لوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھا لو میری عمر کی قسم لوگ تو باطل دموں کا عوض کھاتے ہیں اور تم حق دم کا بدل کھا رہے ہو سننے ابو داود حدیث نمبر تین ہزار نو سو ایک